السلام علیکم ونڈوز پروگرامنگ کے بارہویں لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں جو کچھ دیکھا تھا ایک نظر اس پہ ڈال لیتے ہیں ہم نے پچھلے لیکچر میں سب سے پہلے یہ ڈسکس کیا تھا کہ آپ کے سسٹم میں ہائر آرکی آف ونڈوز کیا ہوتی ہے ہم نے یہ بات کی تھی کہ ایپلیکیشن جو ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ تھریڈس پر مشتمل ہوتی ہے ہماری ایپلیکیشن فی الحال صرف ایک تھریڈ پر مشتمل ہیں جو کہ آپ کا پرائمری تھریڈ کہلاتا ہے اس کے بعد ہم نے یہ بات کی کہ تھریڈ جو ہے وہ ونڈوز کو اون کرتا ہے نہ صرف یہ کہ جب ملٹیپل ونڈوز کی بات ہے تو ونڈوز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے پیرنٹ اور چائلڈ ہو سکتی ہیں یا اونر اور اونڈ ونڈوز ہو سکتی ہیں یہ جو ہم نے ڈسکشن کی تھی بیسکلی یہ ڈسکشن ہماری اسٹارٹ ہوئی تھی ونڈوز کے اسٹائل سے ہم نے مختلف قسم کے اسٹائل کو دیکھا تھا جو آپ ونڈو کریٹ کرتے وقت دے سکتے ہیں اسپیسیفائی کر سکتے ہیں using manifest constant defined constant کی صورت میں ڈبلو ایس انڈرسکور جو ہوتے ہیں اس میں ہم نے چائلڈ ونڈوز کو دیکھا اوور لیپڈ ونڈو کی بات کی اور پاپ اپ ونڈو کو ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے ایک بہت اہم چیز یہ دیکھی کہ آپ کی نارمل ایپلیکیشن ونڈو جو ہوتی ہے اس کے کیا کیا پارٹس ہوتے ہیں مینیو بار سے لے کر ریسائزنگ سائزنگ فریم تک اور اس کے علاوہ جتنے بھی ایپلیکیشن سسٹم مینیو ہے اور اور کافی ساری چیزیں ہم نے دیکھی سو so, آپ کے جو ایپلیکیشن ونڈو ہے اس سے فیملیئرٹی بہت ضروری ہے ہم نے لاسٹ ٹائم فیگریٹولی اس کو دیکھ لیا تھا کہ کون کون سے پارٹس ہوتے ہیں جیسے آئکن آپ کی ایپلیکیشن میں ہوتا ہے اس کے علاوہ وہ باکسز ہیں کلوز باکس ہے میکسیمائز وغیرہ وغیرہ پھر ہم تھوڑا آگے بڑھے اور ہم نے میسجز کی بات کی کامن میسجز جن سے آپ کا ونڈوز پروگرامنگ کے دوران واسطہ پڑے گا ہم نے ان کا ہلکا سا تذکرہ کیا تھا ہم نے اس میں یہ بھی ہلکی سی ڈسکرپشن آہستہ سی یہ دیکھ لی تھی کہ سرسری سی نگاہ دوڑاتے ہوئے کہ کون سا میسج کب جنریٹ ہوتا ہے یا کس کام آتا ہے ایک بہت اہم میسج جو ہے وہ ڈبلو ایم میسج ہے جس کی کسی بھی ونڈوز ایپلیکیشن میں کلیدی اہمیت ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کے بعد ہم نے پھر دو ایپلیکیشن بنائی تھی پہلا پروگرام کافی انٹرسٹنگ تھا آ, وہ پروگرام کیا کرتا تھا کہ آپ کے میکسم جو آپ کا میکسیمائز اور منیمائز بٹن ہے آپ کی ونڈوز ایپلیکیشن میں ان کے فنکشنز کو سویپ کر دیتا تھا یہ کام کرنے کے لیے ہم نے W M sys command message کو پروگرام کیا تھا اور ہم نے ڈیف ونڈو جو ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو ہم نے ویلیوز سویپ کر کے بھجوا دی تھی میکسیمائز کے کیس میں منیمائز کی ویلیو آگے بھجوا دی تھی ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو ایک طرح سے ہم نے امپرسونیشن کی تھی یا نقلی چیزیں ڈیفالٹ ونڈو پروسیجر کو بتائی تھی اور اس نے اس کو یہ لگا تھا کہ جی میسج جو آ رہا ہے یہ میکسیمائز کا نہیں ہے یہ منیمائز کا ہے کیونکہ ہم نے رستے میں اس کو چینج کر دیا تھا اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ دیکھا کہ اگر ہم جو کلوز کا میسج ہوتا ہے سس کمانڈ میں جو کلوز ایس سی کلوز ہم نے جو کیس دیکھا تھا لاسٹ ٹائم اگر اس کو ہم پروسیس نہ کریں بلکہ اس کو def window proc default window procedure کو بھیج دیں تو وہ default window procedure W M close کا میسج آپ کی اپلیکیشن کو بھیج دیتا ہے اور آپ پھر اسے ہینڈل کر سکتے ہیں میسج باکس کا بھی بیچ میں ذکر آیا تو آج کا لیکچر ہم یہاں سے آنورڈ شروع کریں گے جی تو آج کا لیکچر جو ہے اس میں ایک بڑی اہم اور بنیادی چیز ہم ڈسکس کریں گے یہ چیز جو ہے یہ آپ کو ونڈوز میں تقریباً ہر جگہ نظر آتی ہے لیکن ہم نے ابھی تک اس کو پرپز فلی ڈسکس نہیں کیا ڈیو ٹو اکیڈمک ریزنس یہ ہے پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز ابھی تک کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی اپلیکیشن لکھتے تھے تو سب سے پہلے آپ ایک ونڈو کلاس کا اسٹرکچر فل اپ کرتے ہیں پورا اسٹرکچر اس کی تمام ویلوز فل اپ uh, کرنے کے بعد you call register register class class call کرنے سے ونڈوز کے بعد جو لسٹ آف رجسٹرڈ ونڈوز ہے اس میں وہ کلاس ونڈو کلاس ایڈ ہو جاتی ہے اور پھر آپ اپنے پروگرام میں uh, ونڈو میں اس رجسٹرڈ کلاس کا نام دیتے ہیں جو آپ کریٹ ونڈو میں اس کلاس کا نام دیتے ہیں تو ایکچولی دیٹ ٹیلز یو کہ اس ونڈو کی شکل کس قسم کی ہوگی پھر کریٹ ونڈو میں بہت سارے اور سٹائلز ہیں جو کہ اس کو فردر اسپیسیفائی کرتے ہیں تو یہ ہمارا طریقہ تھا اب تک اپلیکیشن بنانے کا ونڈو کریٹ کر چکنے کے بعد پھر ہم میسج لوپ لکھتے تھے گیٹ میسج اور ڈسپیچ میسج ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھے کہ وہ بہت اہم فنکشن ہیں ان کی فنکشنلٹی ہم نے دیکھی گیٹ میسج جو ہے وہ میسج کیو سے میسج ریٹریو کرتا ہے اور ڈسپیچ میسج جو ہے انہیں ونڈو کو ڈسپیچ کرتا ہے لیکن آج ہم جو predefined window classes discuss کرنے جا رہے ہیں ان میں ونڈو پروسیجر نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی بلکہ ونڈو کلاس ہمیں خود سے رجسٹر نہیں کرنی پڑے گی دیکھتے ہیں کیوں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ونڈوز میں کچھ classes preregistered predefined یا پری کوڈیڈ ہیں یعنی ان کلاسز کے ونڈو پروسیجرز پہلے سے ہی لکھے ہوئے ہیں ان کی شکل حیت ان کی ڈرائنگ کس طرح سے ہوگی وہ کلاسز نظر کیسے آئیں گی وہ سب کچھ پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تو انہیں ہم پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز کہتے ہیں یا سسٹم ونڈو کلاسز جو نام آج کل کامنلی یوز ہو رہا ہے وہ سسٹم کلاسز یا سسٹم ونڈو کلاسز یوز ہو رہا ہے ان کا ونڈو پروسیجر جو ہے وہ آپ نہیں لکھتے آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہے اور چونکہ یہ ونڈو کلاس آپ کو رجسٹر نہیں کروانی پڑتی پہلے ہی سے رجسٹرڈ ہوتی ہے تو جب آپ کریٹ ونڈو کال کرتے ہیں اپنے اپلیکیشن میں کسی سسٹم ڈیفائنڈ ونڈو کلاس کی ونڈو کریٹ کرنے کے لیے تو آپ کو کریٹ ونڈو سے پہلے کوئی رجسٹر کلاس کال نہیں کرنا پڑتا نہ ہی کوئی ونڈو پروسیجر وغیرہ لکھنا پڑتا ہے تو یہ بیسک ڈفرینس ہے تو ذرا ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سی پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں جو پہلی ٹائپ ہے ونڈو کلاسز کی جو آپ کے پاس اویلیبل ہے پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز یا سسٹم ونڈو کلاسز کی وہ ہے جس کی ونڈوز آپ کریٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ یوزر کے ڈیولپڈ پروگرامس ان کلاسز کی ونڈوز بنا سکتے ہیں اور دوسری کیٹیگری وہ ہے رجسٹرڈ ونڈو کلاسز کی سسٹم ونڈو کلاسز کی جن کی ونڈوز آپ نہیں بنا سکتے صرف سسٹم جو ہے خود سے ان کلاسز کی ونڈوز بنا سکتا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کریں دو اہم نقطے ہیں جب آپ پریویس اپلیکیشن جو ہم نے بنائی ان میں رجسٹر کلاس کال کرتے تھے تو آپ کی کلاس رجسٹرڈ ہو جاتی تھی ونڈو کلاس آپ کی رجسٹر ہو جاتی تھی کریٹ ونڈو میں آپ جو رجسٹرڈ کلاس تھی اس کا نام بطور اسٹرنگ دیتے تھے ایک ڈبل کوٹس میں اسٹرنگ پرووائڈ کرتے تھے اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے اگر آپ کو یاد ہو تو ہمارا جو رجسٹر کلاس کا فنکشن تھا وہ ایک ایٹم ویلو ریٹرن کرتا تھا یعنی اس کی ریٹرن ٹائپ ایٹم ہے آپ کریٹ ونڈو کال کرتے وقت ونڈو کی کلاس کا نام اسٹرنگ میں نہ دینا چاہیں یا نہ دیں تو اس کی بجائے آپ وہ جو ایٹم ویلو ریٹرن کرتا ہے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں ایٹم ویلو اور کچھ نہیں ہوتا ایٹم ویلو ایک سمپل ایک انٹیجر ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے کہ جی رجسٹرڈ ونڈو کلاس نمبر اتنا سو so, اس طرح سے بھی آپ اس کو کر سکتے ہیں اور یہ ہماری پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاس میں استعمال ہوگا اگلی بات جو اہم ہے کہ جو ہماری ونڈو کلاسز رجسٹرڈ تھیں جو ہم نے دیکھا تھا جو ہی آپ کی ایپلیکیشن ختم ہوگی وہ ایپلیکیشن جو اس رجسٹرڈ ونڈو کلاس کو استعمال کر رہی تھی جو ہی وہ ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہوتی ہے وہ کلاس آٹومیٹکلی ان رجسٹر کر دی جاتی ہے ہم خود سے بھی کلاسز کو ان رجسٹر کر سکتے ہیں ایک فنکشن ونڈوز میں اویلیبل ہے ان رجسٹر کلاس کے نام سے بالکل ویسے ہی جب ہم ان کی بات کرتے ہیں سسٹم کلاسز کی سسٹم ونڈو کلاسز کی تو ہمارے پاس کوئی ایسا فنکشن یا فیچر اویلیبل نہیں ہے جس کے تھرو ہم سسٹم کلاسز کو ان رجسٹر کر سکیں آپ کی اپلیکیشن جتنی مرضی ٹرمینیٹ ہو جائیں سسٹم کلاسز ان رجسٹر نہیں کی جا سکتی تو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کون کون سی سسٹم ونڈو کلاسز اویلیبل ہیں پہلی ٹائپ کی ونڈو کلاسز جو آپ کے سامنے ریٹن ہیں وہ یوزر کے پروسیسز یعنی کہ وہ پروگرام جو آپ لکھتے ہیں انہیں یوزر پروسیس کہتے ہیں وہ ان ٹائپس کی ونڈوز کریٹ کر سکتے ہیں پہلا ہے بٹن یہ as it is text button ہوگا آپ ڈبل کوٹس میں کریٹ ونڈو میں بٹن لکھیں گے دوسری کلاس ہے کمبو باکس تیسری ایڈٹ پھر لسٹ باکس ہے M D I client scroll bar اور اسٹیٹک تو جن سسٹم ونڈو کلاسز کے نام ہم نے یہاں لکھے ہیں یہ آلموسٹ جنیرک ونڈو کلاسز ہیں یعنی ان میں ہم نے وہ کلاسز نہیں لکھی ہیں جو یا کے اوپر اویلیبل اویلیبل ہیں لیکن پہ نہیں ہیں مثلا ایک اور کلاس ہے میسج آنلی ونڈوز کی وہ ہم نے یہاں پہ لسٹ نہیں کی تو یہ بیسکلی وہ کامن سیٹ آف اسٹینڈرڈ یا سسٹم ونڈو کلاسز ہے جو کہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو دوسری ٹائپ اویلیبل ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ والے یہ وہ ونڈو کلاسز ہیں پری ڈیفائن جو جن کے ونڈوز آپ نہیں بنا سکتے ان کلاسز کی ونڈوز صرف سسٹم بنا سکتا ہے اور یہاں پہ ہم نے نمبر لکھے ہوئے ہیں جیسے 32768 یہ ہے مینیو کی کلاس جیسے ہم نے بات کی تھی کہ ونڈوز میں ہر چیز ونڈو ہوتی ہے تو جو مینیو ہوتا ہے آپ کے پروگرام میں ہم نے ابھی تک تو بنانا نہیں سیکھا ہے لیکن ہم نیئر فیوچر میں اس کو دیکھیں گے تو مینیو جو ہے یہ بھی ایک ونڈو ہوتی ہے یہ ونڈو جو ہے اس ونڈو کی جو ونڈوز اس ونڈو کلاس کی جو ونڈوز ہیں وہ سسٹم خود بناتا ہے آپ سسٹم کو صرف یہ کہتے ہیں کہ مینیو بنا دو ایسے فنکشن اویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ اسے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مینیو بنا دو وہ مینو خود بنائے گا وہ خود انٹرنلی اس ایٹم کو یوز کرے گا یہ ایٹم ہے ہم پہلے بھی جیسے بات کر چکے ہیں یہ کلاس نیم نہیں ہے یہ ایٹم ہے یہاں پہ تھوڑی سی ایکسپلینیشن ضروری ہے جو ہم نے پہلے والی کلاسز بتائی تھی جو آپ کے یوزر پروسیسز جن کلاسز کی ونڈوز بنا سکتے ہیں وہ ساری اسٹرنگس تھیں بٹن ہے ایم ڈی آئی ہے جیسے اسکرول بار ہے تو جب آپ ان کلاسز کی ونڈوز بناتے ہیں تو آپ ایکچولی کیا کرتے ہیں جیسے بٹن کی بات کریں تو بٹن اور اس کے ارد گرد آپ ڈبل کوٹس دیں گے لیکن جو پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز ہیں جب آپ ان کی بات کرتے ہیں تو سسٹم جب ان پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز کی ونڈوز کریٹ کرتا ہے جو صرف سسٹم کے لیے ہیں جیسے ہم نے ابھی three two seven six eight جو ویلو دیکھی تو یہ ایٹم ہے ان کا کوئی نام نہیں ہے ایز اے اسٹرنگ تو سسٹم جب کریٹ ونڈو کے تھرو ان ونڈوز کو کریٹ کرتا ہے تو وہ ایٹم ویلو دیتا ہے بجائے کلاس نیم کے یہ صرف کمپلیٹنس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ ڈسکرائب کر دیا اس کے علاوہ آپ باقی کلاسز کو دیکھ سکتے ہیں three two seven six number ہیں اور ڈیسک ٹاپ ونڈو کی کلاس ہے ایک ڈائلگ باکس یہ بہت امپورٹنٹ ہے three two double seven zero اس کا ایٹم ہے یہ ساری ڈیسیمل ویلوز ہیں سو so, یہ کلاس ڈائلگ باکس کی ہے uh, اس کے علاوہ ٹاسک سوئچ ونڈو جی تو یہ ٹاسک سوئچ ونڈو کیا ہوتی ہے آپ اپنے آپریٹنگ سسٹم میں ونڈوز میں دو چار دس ایپلیکیشن چلائیے کوئی بھی پروگرام چلا سکتے ہیں انٹرنیٹ ایکسپلورر کی بہت ساری ونڈوز آپ کھولئے اور پھر آلٹ ٹیب پریس کریں آلٹ ٹیب اور آلٹ رکھیں جب آپ ایک ایپلیکیشن سے دوسری ایپلیکیشن میں سوئچ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک list of windows list of application آتی ہے کہ نوٹ پیڈ چل رہا ہے انٹر ایکسپلورر چل رہا ہے ورڈ چل رہا ہے وہ ساری وہ جو ونڈو ہے اس کو ٹاسک سوئچ ونڈو کہتے ہیں تو اس کا جو کلاس ایٹم ہے وہ ہم نے یہاں پہ لسٹ کر دیا ہوا ہے جی تو ذرا واپس چلتے ہیں ان سسٹم کلاسز کی طرف سسٹم ونڈو کلاسز کی طرف جن کی ونڈوز آپ بنا سکتے ہیں جیسے بٹن کی بات ہے ہم نے جب پہلے رجسٹر کلاس کال کیا اپنی کلاس رجسٹر کی پھر کریٹ ونڈو کے تھرو اس کی ونڈوز بنائی تو ہم نے بہت سارے اسٹائلس بھی دیے کریٹ ونڈو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چائلڈ ہے پاپ اپ ہے اور بے تحاشا اسٹائل اویلیبل ہیں کیپشن وغیرہ وغیرہ تو جب آپ یہ پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز دیتے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ اور ونڈو اسٹائل بھی ہیں ایڈیشنل جو کہ ڈیفائنڈ ہیں جیسے بٹن کے اسٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں تو ان سٹائلز کی مدد سے آپ پش بٹن بنا سکتے ہیں پش بٹن وہ چوکور سا بٹن ہوتا ہے جو جیسے میسج باکس کے اوپر نظر آتا تھا اوکے جس کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا اسے پش بٹن کہتے ہیں اسی طرح سے آپ چیک باکس بنا سکتے ہیں اور ریڈیو بٹن بنا سکتے ہیں یعنی آپریٹنگ سسٹم کی نظر میں یہ سب بٹنز ہیں آپ کا ریڈیو بٹن ہے چیک باکس ہے اور پش بٹن ہے یہ سب بٹنس ہیں تو یہ بٹن کے اسٹائل میں آپ چینج چینج لاتے ہیں اس سے ان کی حیت یا شکل بدل جاتی ہے جی تو یہ تو ہو گئی باتیں سسٹم ونڈو کلاسز کے بارے میں اگر ایسا ہے ہی کہ آپ کے پاس سسٹم ونڈو کلاسز موجود ہیں اور آپ کو وہ رجسٹر نہیں کروانی پڑتی ہیں اور آپ ان کی ونڈوز بنا سکتے ہیں تو کیوں نہ ایک ایپلیکیشن بنا کے دیکھیں ہماری جو اگلی ایپلیکیشن ہے جو چھوٹی سی ایپلیکیشن ہوگی یہ ہولی سولی ایک سسٹم ونڈو کلاس پر مشتمل ہوگی میں اس کا کچھ کوڈ سیگمنٹ آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں یہاں پہ ہم نے ایچ ڈبلو این ڈی آپ تو بہت فیملیئر ہو گئے ہوں گے اب تک اس سے یہ ہینڈل ٹو ونڈو ہے ہم کریٹ ونڈو کا فنکشن کال کر رہے ہیں اور اس کا ریٹرن ہینڈل اس میں H W N D handle to window میں اسٹور کر رہے ہیں کریٹ ونڈو میں جہاں پہلے پیرامیٹر میں آپ کلاس نیم دیتے ہیں وہاں پہ ہم نے بٹن دیا ہوا ہے جو کہ آپ کی پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاس ہے یا سسٹم ونڈو کلاس ہے اس کے بعد آگے ہم نے ونڈو نیم دینا ہوتا تھا تو ہم یہاں پہ ورچوئل یونیورسٹی دے رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے ونڈو کے اسٹائل دیے ہوئے ہیں یہاں چار اسٹائل دیے ہوئے ہیں جن میں سے W S visible W S overlapped window اور ڈبلو ایس کیپشن جو ہیں یہ تو پہلے ہی ہمیں معلوم ہے تو لیکن جو فورتھ اسٹائل ہے B S underscore radio button یہ ڈفرینٹ ہے یہ اسٹائل دینے سے یہ جو بٹن کی کلاس ہے یہ ہمارے لیے ریڈیو بٹن بنا دے گی اس کے بعد بعد میں جو ہم نے دیے ہیں وہ نارمل ہیں ان میں کوئی ایسی ایکسپلینشن کی ضرورت نہیں ہے نیچے آ جائیے تو آپ کے پاس میسج لوپ ہے اس کی شکل فیملیئر ہونی چاہیے لیکن میسج ڈسپیچ ہم جہاں پہ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم آپ دیکھ لیجئے کہ ایک خاص چیز ہے اس سے پہلے کہ میں اس کو ایکسپلین کروں میں ایک بات دہراتا چلوں وہ بات یہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ آپ جب ونڈو کلاسز رجسٹر کرواتے ہیں تو ان کے ونڈو پروسیجرز بھی آپ لکھتے ہیں اور آپ بتاتے ہیں کہ میری اس کلاس کا ونڈو پروسیجر یہ ہے لیکن یہ سسٹم ونڈو کلاسز ہیں ان کے ونڈو پروسیجر کا آپ کو نہیں پتا وہ مائکروسافٹ نے لکھے ہوئے ہیں وہ کمپنی جس نے ونڈوز بنائی ہے ونڈوز ان ڈیولپرز نے جن, جنہوں نے ونڈوز بنائی ہے انہوں نے وہ کلاسز وہ ونڈو پروسیجرز لکھے ہیں تو آپ کو ان پروسیجرز کا نہیں پتا اب ہم نے آپ کو یاد ہوگا جب اپنی کلاس رجسٹر کی تھی مائی فرسٹ ونڈو کلاس شاید یہ نام تھا اس کا تو اس میں جو ہی آپ کلوز پہ کلک کرتے تھے آپ کی ونڈو میں جو ہی کلوز بٹن پہ کلک ہوتا تھا W M close message fire ہوتا تھا تو آپ ڈسٹروائے کر لیتے تھے ٹھیک ہے لیکن ڈبلو ایم ڈسٹروائے کو جب ہم پروسیس کر رہے تھے اس وقت تو وہاں پہ ہم پوسٹ کٹ میسج کر رہے تھے یعنی جب ونڈو ڈسٹرو ہونے جا رہی تھی تو ہم ایپلیکیشن کی میسج کیو میں ڈبلو ایم کٹ میسج ڈال دیتے تھے تاکہ ایپلیکیشن بھی ٹرمینیٹ ہو جائے لیکن یہاں معاملہ مختلف ہے یہاں کا ونڈو پروسیجر آپ نے نہیں لکھا ہوا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کس قسم کا ہوگا تو آپ نہیں جانتے کہ جب یہ ونڈو ڈسٹروائے ہوگی جب آپ کے پروگرام کے تھرو جیسے بھی تو جب یہ ونڈو ڈسٹروائے ہوگی تو یہ آپ کی اوریجنل ایپلیکیشن کو ٹرمینیٹ نہیں کرے گی کیونکہ اس کا جو اپنا ونڈو پروسیجر ہے وہ تو اس طرح سے لکھا ہی نہیں ہوا سو وہ تو جنریک ونڈو پروسیجر ہے تو یہاں پہ ہم ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم نے چیک کیا ہوا ہے کہ جو ہی message L button up mouse کا لیفٹ بٹن جو ہی اپ ہو تو کیا کرو ونڈو ہم یعنی کہ مین میسج لوپ میں ونڈو کو ڈسٹروائے کر رہے ہیں ونڈو کو ڈسٹروائے کرنے سے کیا ہوگا یہ جو بٹن ہے یہ اسکرین سے غائب ہو جائے گا اور اس کے فوراً بعد ہم پوسٹ کوئٹ میسج کر رہے ہیں جس سے ایک ڈبلو ایم کوئٹ میسج ہماری ایپلیکیشن کیو میں چلا جائے گا اور ہماری مین ایپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی یہاں پہ ایل بٹن اپ جو میسج ہی ہمیں ملتا ہے ہم ایکسپلسلی خود سے ونڈو کے ہینڈل کو یوز کرتے ہوئے ونڈو کو کر رہے ہیں کیونکہ ونڈو کا جو پروسیجر ہے ونڈو پروسیجر وہ ہمارا لکھا ہوا نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس ونڈو پروسیجر میں یہ نہیں ہے کہ جب وہ ونڈو ڈسٹروائے ہو تو وہ ونڈو پروسیجر میں سے پوسٹ کوئٹ میسج کال کرے چونکہ ایسا نہیں ہے ونڈو پروسیجر ایسا نہیں ہے کیونکہ ہم نے نہیں لکھا ہوا تو ہم یہ یہ پروسیجر آلٹرنیٹ میکنیزم یوز کر رہے ہیں ہم اسے ایکسٹرنلی اپنے میسج لوپ میں سے اس ونڈو کو ٹرمینیٹ کر رہے ہیں ورنہ نیچے میسج ڈسپیچنگ تو نارمل ہے اگر ایل بٹن اپ نہیں ہے میسج ہمارے پاس تو آ, ہم یہ کام نہیں کرتے اور ان آل دا کیسز ہم میسج تو ڈسپیچ کر ہی رہے ہیں اس ونڈو کو جی تو یہ تو بات ہو گئی ہماری pre defined window classes system window classes کی ہم نے ونڈو کریٹ کی ایک اپلیکیشن کریٹ کی جو کہ ہولی سولی اس پرٹیکولر ونڈو پر ہی مشتمل تھی ایک بٹن کے اوپر ہی مشتمل تھی اس ایپلیکیشن کی جو آؤٹ پٹ ہے وہ بھی آپ اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دکھائی کیسے دے گی ایکچولی وہ ایپلیکیشن تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں کوئی بھی ونڈو کلاس رجسٹر کرتے ہیں تو آپ کوئی ایٹریبیوٹس دیتے ہیں ونڈو کلاس اسٹرکچر کو سملرلی جب آپ ونڈو کریٹ کرتے ہیں تو کریٹ ونڈو کو آپ کچھ پیرامیٹر پاس کرتے ہیں یہ دونوں چیزیں مل کے دو چیزیں بناتی ہیں ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے ونڈو کی کلاس اور اس کے کچھ ایٹریبیوٹس کچھ خصوصیات کچھ پراپرٹیز جو اس کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہے سملرلی سیکنڈ چیز جو ہے وہ ونڈو کی اپنی پراپرٹیز یا ونڈو کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں جو آپ کریٹ ونڈو کے دوران بتاتے ہیں ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے کوئی ونڈو کریٹ کر لی ایک کلاس رجسٹر کی ونڈو کریٹ ہو گئی ٹھیک ہے ونڈو کریٹ ہونے کے بعد کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم اس ونڈو کو ونڈو کے بارے میں یہ جان سکیں کہ اس کے یہ ایٹریبیوٹس کیا ہیں یعنی اس کے اسٹائل کون کون سے ہیں یا ہم یہ جان سکیں کہ اس ونڈو کا ونڈو پروسیجر جو ہے اس کا کیا ایڈریس ہے یا اس قسم کی چیزیں یعنی کہ کریٹ ونڈو کے دوران جو ہم پیرامیٹرز پاس کرتے ہیں یا کلاس رجسٹر کرتے ہوئے جو آپ پیرامیٹرز ونڈو کلاس اسٹرکچر کو دیتے ہیں تو بعد میں ڈیورنگ یور ایپلیکیشن جب آپ کی ایپلیکیشن رن ہو رہی ہوتی ہے اس دوران ونڈو کے بارے میں انفارمیشن حاصل کرنا کیسے ممکن ہے یہ ہمارا اگلا سوال ہے جس کو ہم آنسر کریں گے جی تو ہمارے پاس دو بہت کام کے فنکشنز اویلیبل ہیں پہلا فنکشن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے get window long get window long اور دوسرا فنکشن ساتھ ہی ہے سیٹ ونڈو لانگ یہ جو فنکشن ہیں یہ ونڈو کے بارے میں انفارمیشن گیٹ یا سیٹ کرتے ہیں جی ہاں آپ نہ صرف یہ ونڈو کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکتے ہیں اس کے اسٹائل کیا ہیں اس کا ونڈو پروسیجر کیا ہے وغیرہ وغیرہ بلکہ آپ رن ٹائم پہ ونڈو کے جو انفارمیشن ہے ونڈو کی آپ چینج بھی کر سکتے ہیں یعنی کریٹ ونڈو جو پیرامیٹر تھے وہ آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں ایٹ رن ٹائم چینج بھی کر سکتے ہیں سو یہ انہیں فنکشن کے تھرو ہوگا تو گیٹ ونڈو لانگ جو ہے یہ دو پیرامیٹر لیتا ہے پہلا پیرامیٹر جانا پہچانا ہینڈل ٹو ونڈو ہے اور دوسرا ہے offset of value to retrieve offset of value to retrieve یہ بیسکلی ایک انٹیجر ہوتا ہے نمبر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایکچولی آپ کو کون سی چیز چاہیے ہم نے تین چیزیں یہاں پہ لکھ دی ہیں یہ ایکچولی اگین ڈیفائنڈ کانسٹنٹس ہیں G W L W N D proc window proc G W L جو شروع میں لگا ہوا ہے اس کا مطلب ہے گیٹ ونڈو لانگ کے کانسٹنٹس ہیں یہ سو پہلا جو کانسٹنٹ ہے G W L W N D proc یہ ہے ونڈو پروسیجر کے لیے دوسرا جو کانسٹنٹ ہے یہ ڈی جی یہ آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ ونڈو جو ہے یہ اس کی کون سی ایپلیکیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہے یعنی اس ایپلیکیشن کا H instance instance handle to that یہ آپ کو ریٹرن کر دے گا آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جب کریٹ ونڈو کیا تھا تو ہم نے انسٹنس ایچ انسٹنس بھی پرووائڈ کیا تھا اس میں ایز پیرامیٹر ہم نے اپنی ایپلیکیشن کا جو انسٹنس ہینڈل ہے وہ دیا تھا تو اس پرٹیکولر کانسٹنٹ کے تھرو آپ وہ ریٹریو کر سکتے ہیں ونڈو کے انفارمیشن میں سے اس سے آگے ہے جی ڈبل اسٹائل یہ اس سے آپ ونڈو کے اسٹائل ریٹریو کر سکتے ہیں اس کے ساتھ کپل فنکشن ہے دوسرا سیٹ ونڈو لانگ اس میں بھی آپ ڈیفینیٹلی یہی تینوں چیزیں یا اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے کانسٹنٹس اویلیبل ہیں جن کے تھرو آپ اور دوسری انفارمیشن لے سکتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پہ صرف یہ تینوں لکھے ہیں ونڈو پروسیجر کے لیے ہینڈل ٹو انسٹنس کے لیے اور اسٹائل کے لیے سیٹ ونڈو لانگ جو ہے وہ تین پیرامیٹر لیتا ہے handle to window offset of value to set ڈیفینے یہ بھی میں سے تینوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے جو ہم نے ابھی تک ذکر کیا ہے وہ ہم نے ان تین ہی کا کیا ہے لیکن جیسے ہم کہہ چکے ہیں اس کے علاوہ بھی کچھ کانسٹینٹ اویلیبل ہیں کافی سارے جس سے آپ ونڈو کے دوسرے ایٹریبیوٹس کو سیٹ کر سکتے ہیں یا گیٹ کر سکتے ہیں آخری جو پیرامیٹر ہے وہ اہم ہے یہ پیرامیٹر جو ہے وہ نئی ویلو بتاتا ہے مثلا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کسی ونڈو کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیں تو آپ کیا کریں گے آپ ایک نیا ونڈو پروسیجر لکھیں گے اور سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو آپ فرسٹ پیرامیٹر میں ونڈو کا ہینڈل سیکنڈ میں G W L window proc جو ہم نے دیکھا کانسٹینٹ یہ بتانے کے لیے کہ ہم ونڈو کا پروسیجر چینج کرنا چاہتے ہیں سبسٹیچیوٹ کرنا چاہتے ہیں اور تھرڈ پیرامیٹر میں آپ نئی ویلو دیں گے آپ کے نئے ونڈو پروسیجر کا ایڈریس آئے گا وہاں پہ بالکل ویسے ہی اگر آپ کچھ اور چیز اسٹائل چینج کرنا چاہ رہے ہیں کچھ اور چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ وہ تھرڈ پیرامیٹر جو ہے وہ نئی ویلو پرووائڈ کرتا ہے جی تو یہ جو کچھ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے this was with a purpose اور یہ بہت اہم ٹاپک ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ اس پہ ڈپینڈ کرے گا وہ ہے subclassing and superclassing subclassing یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی ونڈو کے ونڈو پروسیجر کو چینج کرنا چاہیں رن ٹائم پہ آپ یہ چاہیں کہ اس ونڈو کا نیا والا ونڈو پروسیجر یہ ہو تو اسے آپ سب کلاسنگ کہتے ہیں سب کلاسنگ یہ یہ ہے بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک ونڈو آپ کی ایپلیکیشن میں کوئی ایک ونڈو ہے اس کا آپ ونڈو پروسیجر چینج کر دیں فرض کیجئے کہ آپ نے ایک ونڈو کلاس کی پانچ ونڈوز بنائی ہوئی ہیں اپنے پروگرام میں آپ نے کریٹ ونڈو کے تھرو ایک ہی کلاس کی پانچ مختلف ونڈوز بنائی ہوئی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیں تو یہ سب کلاسنگ ہے سب کلاسنگ کی دوسری ٹائپ یہ ہے کہ آپ ایک ونڈو کریٹ کریں اور اس کا window procedure for example change کر دیں اور آپ یہ چاہیں کہ اس کے بعد جتنی ونڈوز کریٹ ہوں ان کو یہ نیا والا پروسیجر ملے یہ نیا ونڈو پروسیجر ان کو ملے سو so, یہ second type of subclassing ہے سپر کلاسنگ جو ہے وہ اس سے مختلف ہے سپر کلاسنگ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ونڈو بنی ہوئی ہے پہلے ہی جیسے پری ڈیفائنڈ ونڈوز بھی ہو سکتی ہیں سسٹم کی بنائی ہوئی جو کلاسز ابھی دیکھی بٹن وغیرہ وغیرہ تو آپ چاہتے ہیں کہ بالکل اس جیسی ہی ایک اور کلاس بنائیں ظاہر ہے آپ پری ڈیفائنڈ سسٹم کلاسز کے ونڈو پروسیجر جیسا ونڈو پروسیجر تو نہیں لکھ سکتے کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ونڈو پروسیجر کیسا ہے اس کا کوڈ آپ کے پاس نہیں ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہے وہ ہڈن ہے آپ آپ کی آئی سے ہڈن ہے سو so, چاہتے ہیں کہ اس جیسی ایک اور کلاس بنائے لیکن اس میں کوئی چیز موڈیفائڈ ہو کچھ چاہتے ہیں کوئی چیز نئی اس میں ایڈ کریں فار ایگزامپل اس کا ونڈو پروسیجر ہی تھوڑا سا موڈیفائڈ ہو تو اسے آپ سپر کلاسنگ کہیں گے آپ پہلی والی کلاس کا ایز اٹ از امیج لیں گے اس کی کاپی لیں گے ایکچولی ایک فنکشن ہے گیٹ کلاس انفو جس کے تھرو آپ اس کلاس کی پوری انفارمیشن لیں گے اس ونڈو کی تمام انفارمیشن لیں گے اور اس انفارمیشن میں پھر تھوڑی سی تحریف کر کے اپنی طرف سے چینجز کر کے اس کو دوبارہ سے رجسٹر کروا دیں گے نئے نام کے ساتھ یعنی اب آپ نئے نیا ونڈو کلاس نیم دیں گے اور اس کو رجسٹر کروا دیں گے اب کیا ہوگا اس سے ہوگا یہ کہ جو آپ نے ابھی نئی ونڈو ونڈو کلاس رجسٹر کروائی ہے اس کے کافی سارے ایٹریبیوٹس ویسے ہی ہوں گے جو اس پریویسلی ڈیفائنڈ ونڈو کلاس کے ہیں اور چینجز صرف وہاں پہ ہوں گی جہاں آپ نے تھوڑی بہت چینجز کی ہیں یعنی آپ سپر کلاسنگ میں ایک ونڈو کے آلریڈی جو موجود بہیویئر ہے اس کو ری یوز کر رہے ہوتے ہیں اب ہم سب کلاسنگ کو ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل سے دیکھیں گے سب کلاسنگ کی جو پہلی ٹائپ ہے جس میں آپ کسی ایک ونڈو کا ونڈو پروسیجر چینج کر دیتے ہیں وہ والی ٹائپ جو ہے وہ ہم کیسے کریں گے ہم نے گیٹ ونڈو لانگ اور سیٹ ونڈو لانگ کے فنکشن دیکھے ہیں تو آپ اس سے کسی بھی ونڈو کا ونڈو پروسیجر اٹھا کے اپنا نیا ونڈو پروسیجر وہاں پہ سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو لکھوا سکتے ہیں لیکن جو سیکنڈ ٹائپ ہے جس میں آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ ونڈو کی کلاس ہی کو چینج کر دیں کلاس کا بہیویئر آپ کچھ اس طرح سے چینج کر دیں کہ اس کے بعد جتنی ونڈوز اس کلاس کی کریٹڈ ہوں ان کو نیا والا ونڈو پروسیجر ملے تو اب جب آپ کلاس کا بہیویئر چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ایک اور فنکشن سے مدد لینا ہوگی یہ فنکشن ہے get class long and set class long یہ کسی بھی ونڈو کلاس کے بارے میں انفارمیشن ریٹریو کرتے ہیں یا سیٹ کرتے ہیں ان کا سنٹیکس ایگزیکٹلی exactly سیم ہے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے جو سٹائلز ہیں وہ مختلف ہیں جس طرح وہ G W L W N D proc تھا اب یہ G C L W N D proc ہے یہاں ایک بات یہ بتاتا چلوں کہ جب آپ سیٹ کلاس لانگ کے تھرو کوئی چیز سیٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو فار ایگزامپل آپ ونڈو پروسیجر کی نیا ایڈریس سیٹ کر رہے ہیں تو یہ آپ کو پرانے والی ویلو ریٹرن کر دیتا ہے یعنی اگر آپ یوں مثال لیجئے کہ کسی بھی کلاس میں ونڈو نیا ونڈو پروسیجر سیٹ کر رہے ہیں سیٹ کلاس لانگ کے تھرو تو یہ آپ کو پرانی والی ویلیو اس ونڈو پروسیجر کی ریٹرن کر دے گا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی فنکشن سے دونوں کام چل جاتے ہیں یعنی اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پرانے والے ونڈو پروسیجر کا ایڈریس بھی آپ کے پاس آ جائے اور پھر آپ اس ایڈریس کو ریپلیس بھی کر دیں اپنی مرضی کے ونڈو پروسیجر کے ایڈریس سے تو آپ کیا کریں گے آپ سمپلی ایک فنکشن کال کریں گے سیٹ کلاس لانگ یہ نئی ویلو سیٹ کر دے گا اور پرانی آپ کو ریٹرن کر دے گا سو آپ کی ایک فنکشن کال بچ جائے گی تھوڑا سا فرق ان کے اسٹائل میں ہے آپ دیکھیے جو سیٹ کلاس لانگ یا گیٹ کلاس لانگ ہے ان کے جو ہیں وہ فرق ہیں مثلاً گیٹ کلاس لانگ کے جو ہم نے دو یہاں پہ sorry of of offset value value to retrieve retrieve جو آپ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں ان سیٹس کے نام ان کے آف سیٹ کے نیم مختلف ہیں جیسے وہاں پہ G W L window proc تھا تو یہاں پہ جی سی ایل ونڈو پراک ہے سملرلی اسٹائل میں بھی یہ جی سی ایل کی کنوینشن یوز ہوگی یہ انٹرچینجبل نہیں ہے آپ انہیں وہاں پہ اور وہاں وہاں کے جو آف سیٹ ویلوز ہیں وہ یہاں پہ یوز نہیں کر سکتے جی سی ایل ونڈو پراک جو ہے وہ پرٹیکولرلی اس فنکشن کے لیے ہے اور سملرلی وہ والا جو فنکشن تھا جو سیٹ ونڈو لانگ تھا اس میں جی ڈبلو ایل وغیرہ کانسٹنٹ یوز ہوتے ہیں تو بیسک تھریٹیکل ڈفرینس کیا ہوا دونوں میں تھریٹیکل ڈفرینس یہ ہے کہ جب آپ سیٹ ونڈو لانگ کال کرتے ہیں تو کسی ایک ونڈو کا ونڈو پروسیجر یا کوئی اور چیز جو آپ چینج کرنا چاہیں وہ چینج ہو جاتی ہے لیکن جب آپ سیٹ کلاس لانگ کرتے ہیں تو کلاس انفارمیشن ونڈو کی کلاس انفارمیشن ہی چینج ہو جاتی ہے اور اس کے آنورڈ آپ جتنی ونڈوز کریٹ کرتے ہیں ان کے پاس وہی وہ اس کلاس انفارمیشن کی بیس پہ کریٹ کی جاتی ہیں تو ان کا بہیویئر موڈیفائی ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو صرف ایک ونڈو کا افیکٹ کرتے ہیں لیکن سیٹ کلاس لانگ کے توسط سے آپ کیا کرتے ہیں کہ اس فنکشن کال کے بعد سیٹ کلاس لانگ کرنے کے بعد آپ جتنی ونڈوز کریٹ ہوتی ہیں ان سب کا بہیویئر موڈیفائی کر چھوڑتے ہیں تو یہ بیسکلی تھریٹیکل ڈفرینس ہے دونوں چیزوں میں اب ہم ایک ایپلیکیشن دیکھ لیتے ہیں جو کہ سب uh, کلاسنگ کو الیبوریٹ کرے گی دیکھیے تو یہ ایپلیکیشن جو آپ کے سامنے ہے اس میں ہم یہ اٹمپٹ کر رہے ہیں کہ ہم ایک چیک باکس بٹن بنائیں جو ہماری مین ونڈو ہوگی یہ ایک سسٹم کلاس کے اوپر بیس کر رہی ہے بٹن کے اوپر ہم کوئی نئی کلاس رجسٹر نہیں کروا رہے ہیں ہم پری ونڈو کلاس کلاس میں سے یہ یوز کر رہے ہیں بٹن تو اس بٹن کے اسٹائل میں ہم نے آپ دیکھ رہے ہیں کریٹ ونڈو میں آٹو چیک باکس دیا ہوا ہے تو بیسکلی ایک چیک باکس اسکرین کے اوپر ہم کریٹ کر رہے ہیں تو ہوگا کیا جب ہم کریٹ ونڈو کریں گے تو ایک چیک باکس ایک مین ونڈو ڈسپلے ہو جائے گی جو کہ چیک باکس کے اوپر مشتمل ہوگی اس کی جو فگر ہے جو شکل اس ایپلیکیشن کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوڈ کی طرف واپس آئیے تو آپ اس کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں ہم لکھتے ہیں old window proc is equal to some ہم نے فنکشن کال کیا ہے سیٹ ونڈو لانگ کا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ سیٹ کلاس لانگ یا سیٹ ونڈو لانگ کال کرتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ وہ نئی ویلو سیٹ کر دیتے ہیں آپ کو پریویس ویلو ریٹرن بھی کروا دیتے ہیں تو وہی کام اب یہاں پہ ہم کر رہے ہیں سیٹ ونڈو لانگ میں آپ جو آف سیٹ دے رہے ہیں وہ G W L window proc یعنی آپ ونڈو پروسیجر چینج کرنا چاہ رہے ہیں فرض کیجئے کہ میں نے ایک نیا ونڈو پروسیجر لکھا ہے جس کا نام ہے مائی ونڈو پراک تو میں تھرڈ پیرامیٹر میں اپنے نئے ونڈو پروسیجر کا نام دے رہا ہوں اب سیٹ ونڈو لانگ کا فنکشن جب کال ہوگا تو یہ ہماری مین ونڈو اس کا ونڈو پروسیجر جو ہے وہ مائی ونڈو پروک رکھوا دے گا اور ہمیں پرانا والا ونڈو پروسیجر جو اس چیک باکس کی کلاس کا تھا وہ ہمیں ریٹرن کر دے گا یہ ریٹرن پروسیجر ہم اولڈ ونڈو پروک میں سیو کر لیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹا ٹائپس بہت میٹر کرتی ہیں تو ایک ونڈو پروسیجر کو سیو کرنے کے لیے ہم wnd proc data type use کرتے آئے ہیں تو ہم نے جو ویریبل ڈکلیئر کیا ہے اولڈ ونڈو پراک اس کی ڈیٹا ٹائپ بھی window proc W N D proc ہی ہے تو آگے دیکھیے اس کے بعد ہمارا میسج لوپ ہے جو کہ بالکل نارمل سا ہے اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اب ہماری انٹرسٹنگ چیز جو اس کے بعد آ رہی ہے وہ ہمارا مائی ونڈو پراک ہوگا تو اب ہم window procedure my window proc کا کوڈ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل یوزل ہی سا ہے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے صرف ایک چیز ہے ہم نے W M L button down کا میسج ہینڈل کیا ہوا ہے یعنی جو ہی ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا تو یہ کام ہو جائے گا جو ہی لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا تو کیا ہوگا ہم ایک میسج باکس ڈسپلے کروا رہے ہیں جس میں ہم میسج ڈسپلے کروا رہے ہیں لیفٹ ماؤس بٹن اور اس میسج باکس کا ٹائٹل ہوگا میسج جو میسج باکس کا فنکشن ہے یہ فرسٹ پیرامیٹر جو لیتا ہے جو ہم نے ایچ ڈبلو این ڈی دیا ہوا ہے یہ پیرنٹ ونڈو کا لیتا ہے تو ہم نے کیا کیا کہ اسی ونڈو کو ایز پیرنٹ قرار دیا جس کا یہ ونڈو پروسیجر ہے یعنی یہ اس چیک باکس کی ونڈو کا ونڈو پروسیجر ہے تو ہم نے اس کا ہینڈل میسج باکس کو پاس کر دیا اس کے بعد ہم فنکشن کال کرتے ہیں ڈسٹرو ونڈو یعنی جو ہی ماؤس کا لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوگا آپ کے سامنے ایک میسج باکس نظر آئے گا جب آپ اسے اوکے کریں گے تو اس کے بعد ڈسٹروائے ہونے سے آپ کی ونڈو ڈسٹروائے ہو جائے گی ونڈو ڈسٹروائے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ڈبلو ایم ڈسٹرو کا ایک میسج آپ کی ونڈو کو پاس کر دیا جائے گا اس جو جس ونڈو کا یہ ونڈو پروسیجر ہے اور جب آپ ڈبلو ایم ڈسٹروائے کو ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ وہاں پہ پوسٹ کوٹ میسج کر رہے ہیں یعنی ڈبلو ایم ڈسٹرو کو ہینڈل کرتے ہوئے آپ ایپلیکیشن سے ہی کوٹ کر رہے ہیں اس سارے ونڈو پروسیجر میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ اس کا ڈیفالٹ ہے ڈیفالٹ آپ کو معلوم ہے کہ جب میسج ایل بٹن ڈاؤن اور ڈسٹروائے کے علاوہ کوئی میسج ہوگا تو وہ ڈیفالٹ کیس میں آئے گا یہاں پہ ہم ڈیف ونڈو پراک کال نہیں کر رہے ہیں بلکہ یہاں پہ ہم کال ونڈو پراک کا فنکشن یوز کر رہے ہیں اور اس کے اس کو ہم پیرامیٹر جو پاس کر رہے ہیں جو آخری چار پیرامیٹر ہیں وہ تو دیکھے والے ہیں لیکن پہلا پیرامیٹر ہے اولڈ ونڈو پراک یعنی پرانا والا ونڈو پروسیجر اس کو ذرا ایکسپلین کر لیتے ہیں آپ جب سب کلاسنگ کرتے ہیں تو آپ ایکچولی کرتے ہی ہیں کہ سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو جیسے ہم نے دیکھا سیٹ ونڈو لانگ کے تھرو آپ نے اپنا جو بنایا ہوا ونڈو پروسیجر تھا وہ آپ نے وہاں سبسٹیچیوٹ کر دیا ونڈو میں رکھوا دیا ونڈو کا جو پرانا والا پروسیجر تھا ونڈو کا اپنا وہ آپ نے اولڈ ونڈو پراک میں رکھ لیا اب ظاہری سی بات ہے کہ آپ نے جو ونڈو پروسیجر لکھا ہے وہ تو چھوٹا سا ہے اور اس کی فنکشنلٹی اس کی بریت uh, اس کی اتنی زیادہ لمبائی نہیں ہے اس کی اسپین uh, اس پروسیجر کا اتنا زیادہ نہیں ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ہینڈل کرے یعنی یا تو آپ ایسا ونڈو پروسیجر لکھتے جس میں ونڈوز کا ہر میسج ہینڈل ہوتا ماؤس کی left click right click middle button mouse کی موومنٹ سب کچھ ہینڈل ہوتا لیکن ہم نے جو ونڈو پروسیجر لکھا ہے اس میں سارے دو میسج ہینڈل ہو رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈیفالٹ کیس میں جبکہ کوئی اور میسج آتا ہے جو ہم نے دو میسج ہینڈل کیے ہوئے ہیں اس کے علاوہ کوئی میسج ہماری ونڈو کو پوسٹ ہوگا تو اب کیا ہوگا ہم ڈیفالٹ کیس میں پرانا والا ونڈو پروسیجر کال کر لیتے ہیں یعنی ہم ایکچولی کر یہ رہے ہیں کہ ونڈو کے پروسیجر میں ونڈو پروسیجر کے جو ونڈو ہے اس کی پروسیجر میں اپنا پروسیجر پرووائڈ کر رہے ہیں ہمارا پروسیجر کال ہوگا جب بھی کوئی میسج آئے گا تو ہمارا ونڈو پروسیجر کال ہوگا مائی ونڈو پروک کال ہوگا لیکن دو میسجز کو چھوڑ کے باقی میسجز کے کیس میں ہم ونڈو کا پرانا پروسیجر ہی کال کر رہے ہیں اور وہ ہم کیسے کر رہے ہیں ہم نے فنکشن یوز کیا ہے کال ونڈو پروک ہم نے پوائنٹس ٹو فنکشن پڑھے تھے اور ہم نے وہاں پہ ان ڈائریکشن بھی پڑھی تھی اگر آپ کے پاس کسی فنکشن کا ایڈریس ہو تو آپ پوائنٹ نوٹیشن کی مدد سے ان ڈائریکشن کر کے وہ فنکشن انڈائریکٹلی کال کر سکتے ہیں لیکن مائکروسافٹ کی ڈاکومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ جب کوئی ونڈو پروسیجر خود سے کال کریں جس طرح ہم نے یہاں پہ اولڈ ونڈو پراک پرانا ونڈو پروسیجر کال کیا ہوا ہے خود سے ڈیفالٹ کیس میں تو کال ونڈو پراک یوز کریں اس کی ریزنز ہیں جو ہم جب ملٹی ٹاسکنگ کو ڈسکس کریں گے تو میں بی بیچ میں آئیں سو مائکروسافٹ کی ڈاکومنٹیشن یہ کہتی ہے کہ آپ کال ونڈو پراک کا فنکشن کال کریں اس فنکشن کا جو فرسٹ پیرامیٹر ہے وہ آپ کا پرانا ونڈو پروسیجر ہوگا اور باقی چار وہی پیرامیٹر جو آپ کے ونڈو پروسیجر کو پاس ہوئے ہیں وہ آپ آگے پرانے ونڈو پروسیجر کو پاس کر دیں گے through call window proc function تو اس طرح سے آپ کی سب کلاسنگ جو ہے اس ایپلیکیشن میں کمپلیٹ ہوگی اب آپ دیکھتے ہیں ہوگا کیا آپ نے کیا یہ ہے کہ آپ نے چیک باکس پر مشتمل ایک ایپلیکیشن بنائی ہے اور اس ایپلیکیشن میں آپ نے ایک نیا پروسیجر ڈال دیا ہے window window window procedure procedure set set long کے تھرو اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ جب لیفٹ ماؤس بٹن ڈاؤن ہوتا ہے اس ونڈو کے اوپر جو چیک باکس ہے اس کے اوپر تو آپ ایک میسج باکس ڈسپلے کروا کے آپ ایپلیکیشن کو ختم کر دیتے ہیں ونڈو کو ڈسٹرو کرنے کے بعد اور اگر کوئی اور میسج آتا ہے تو آپ پرانا ونڈو پروسیجر کال کر لیتے ہیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ چیک باکس کا جو نارمل بہیویئر ہے جیسے آپ اسے کلک کرتے ہیں تو اس کے اندر ایک ٹیک سائن آ جاتا ہے پھر کلک کرتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے جو نارمل اس کا بہیویئر ہے وہ قائم رہے گا یعنی کیونکہ ہم باقی سارے میسجز کی صورت میں ہم اس کا پرانا پروسیجر ہی کال ونڈو پراک کے تھرو یوز کر رہے ہیں سو so, ہماری یہ سب کلاسنگ جو ہے وہ اس کا آپ ڈیمونسٹریشن دیکھ سکتے ہیں جب آپ اس چیک باکس کے اوپر یوں ہی کلک کریں گے آپ کی اپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی جو پراپر میسج راؤٹنگ ہے وہ یہ ہوگی کہ آپ کی ایپلیکیشن میسج کیو میں سے جب میسج ریٹریو کیا جائے گا ایل بٹن ڈاؤن کا تو اب وہ چیک باکس کے اوریجنل ونڈو کو نہیں جائے گا مائی ونڈو پراک کو جائے گا کیونکہ ہم نے اپنے ونڈو پروسیزر کا وہاں پہ ایڈریس دے دیا ہوا ہے تو مائی ونڈو پروک کو وہ میسج آئے گا ہم اس پہ پروسیسنگ کریں گے اور اس طرح سے اپلیکیشن ٹرمینیٹ ہو جائے گی جو ہم نے پروسیسنگ ابھی دیکھی اگر کوئی مختلف میسج جنریٹ ہوتا ہے رائٹ بٹن ڈاؤن ہے کوئی اور میسج جنریٹ ہوتا ہے تو وہ بھی ہمارے مائی ونڈو پراک کے پاس آئے گا آپ کے چاروں پیرامیٹر کی صورت میں لیکن پھر ڈیفالٹ کیس میں آنے کی وجہ سے آپ پرانا ونڈو پروسیجر کال کر رہے ہیں اور آپ وہ میسج کال ونڈو پراک کے تھرو پرانے ونڈو پروسیجر کو پاس کر رہے ہیں اس طرح سے آپ کے چیک باکس کی باقی تمام فنکشنلٹی وہی رہے گی جو نارمل اس کی ہوتی ہے تو یہ تو ہم نے سب کلاسنگ کی پہلی ٹائپ دیکھی ہے اب ذرا ایک نظر سب کلاسنگ کی سیکنڈ ٹائپ کو دیکھتے ہیں جس میں آپ کسی پرٹیکولر ونڈو کلاس کا ونڈو پروسیجر چینج کرتے ہیں آپ اس ونڈو کلاس کا پروسیجر اس طرح سے چینج کر دیتے ہیں کہ اس ونڈو پروسیجر کو چینج کرنے کے بعد آپ جتنی ونڈوز اپنی ایپلیکیشن میں اس کلاس کی بناتے ہیں ان سب میں وہ چینج نظر آتی ہے یعنی آپ صرف ایک پرٹیکولر ونڈو میں چینج نہیں لے کے آتے بلکہ آپ ونڈو کی کلاس کا بہیویئر چینج کر دیتے ہیں تاکہ سبسیکوینٹلی جتنی ونڈوز اس کلاس کی بنے وہ سب اس موڈیفائڈ بہیویئر کی بنے ہمارے اس ایپلیکیشن کا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اپنا ونڈو پروسیجر جو ہے وہ چینج کریں گے اس سے کیا ہوگا ہم جب اس پرٹیکولر ونڈو کلاس کے مزید انسٹانس بنائیں گے مزید ونڈوز کریٹ کریں گے اپنے پروگرام میں تو وہ چینج بہیویئر شو کریں گے ہم نے یہاں پہ بڑی ایک ویل نون ایگزامپل لی ہے جو کافی کوڈ کی جاتی ہے آپ کو جو میسج باکس فنکشن ہوتا ہے اس کے اندر بٹن ہوتا ہے جیسے ہم نے دیکھا اوکے کا بٹن ہوتا ہے یا یس نو ہو سکتا ہے بر پش بٹن ہوتے ہیں تو ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم یہ کریں گے ہم ایپلیکیشن کے اسٹارٹ میں when we will start application ہم جو پش بٹن کی کلاس ہے چیک باکس ریڈی بٹن نہیں پش بٹن کی جو کلاس جو کلاس ہے اس کا بہیویئر چینج کر دیں گے اس کے سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس پرٹیکولر ونڈو جو سسٹم ونڈو بٹن ونڈو ہے اس کی اس کا بہیویئر چینج کر دیں گے اور بہیویئر اس طرح سے چینج کریں گے کہ جب اس کے اوپر لیفٹ کلک ہوگا تو آپ کو ایک بیپ سنائی دے دے گی نارمل بٹن جو ہوتے ہیں جب ان کے اوپر آپ لیفٹ کلک کرتے ہیں تو نارملی پریس ہو جاتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا لیکن ہم اس طرح سے کریں گے ہماری اسٹریٹجی کیا ہوگی ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی کہ ہم ایک بٹن ٹائپ کی ونڈو کریٹ کریں گے جس طرح ہم کریٹ کرتے آئے ہیں اب کے یہ یاد رہے کہ یہ چیک باکس یا ریڈیو بٹن نہیں ہے یہ پش بٹن ہے نارمل ریکٹینگولر پش بٹن ہم اس ٹائپ کی ایک ونڈو کریٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس ونڈو جو ہے بٹن جو ہے اس کا ونڈو پروسیجر سبسٹیچیوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جو نیا ونڈو پروسیجر ہم پرووائڈ کریں گے اس میں لیفٹ بٹن ڈاؤن پہ ایک بیپ سنائی دیا کرے گی بیپ کے لیے ہم میسج بیپ کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں پھر ہم اس ونڈو کو ڈسٹرو کر دیں گے ناٹ این ایشو اس کے بعد ہم جب میسج باکس کا فنکشن کال کریں گے اپنے پروگرام میں تو میسج باکس کا فنکشن کیا کرتا ہے وہ ایک بٹن ڈسپلے کرتا ہے تو جب میسج باکس کا فنکشن بٹن ڈسپلے کرے گا ڈائلگ کے اوپر اوکے کا بٹن ڈسپلے کرے گا تو اس بٹن کی فنکشنالٹی بھی چینج ہوگی یعنی مورالت جو مورل ہے ہماری اسٹوری کا وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بٹنس آپ کی ایپلیکیشن میں سبسیکوینٹلی بنیں گے چاہے آپ انہیں ڈائریکٹلی بنائیں یا انڈائریکٹلی کسی فنکشن کال کے تھرو بن رہے ہوں جس طرح سے بھی بن رہے ہوں ان سب کا بہیویئر موڈیفائی ہو جائے گا تو آئیے ہم ایک نظر کوڈ کو دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم پہلے ایک بٹن کریٹ کر رہے ہیں اس کے بعد ہم سملرلی وہی سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس کا ونڈو پروسیجر سبسٹیچیوٹ کر رہے ہیں یہاں پہ جو مائی ونڈو پراک جو ہمارا ونڈو پراک ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے اس ونڈو پروسیجر میں ہم اور کچھ نہیں کر رہے ہیں سوائے اس کے کہ جب لیفٹ بٹن ڈاؤن ہوتا ہے تو ایک بیپ ہم سناتے ہیں میسج بیپ کے فنکشن کے تھرو اور مزید ہم کچھ نہیں کر رہے اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ کیس میں ہم باقی دوسرے میسجز کے کیس میں جن کو ہم نے یہاں پہ ہینڈل نہیں کیا ہوا ان تمام میسجز کے کیس میں ہم کال ونڈو پراک کے تھرو بٹن کا اوریجنل ونڈو پروسیزر ہی کال کر رہے ہیں تو واپس آ جائیے کوڈ کے اوپر یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ ونڈو کریٹ کر کے ڈسٹروائے کر دی ہے اس میں ایک ہمارے لیے لیسن ہے ہم نے یہاں پہ بٹن کی ونڈو بنائی اس کا ایک کلاس لانگ کے تھرو اس کا ونڈو پروسیزر چینج کیا اور پھر ونڈو کو ڈسٹروائے کر دیا اب ہم نے ونڈو کو تو ڈسٹروائے کر دیا ہے لیکن صرف ایک ونڈو انسٹنس ڈسٹروائے ہوا یعنی کہ صرف ایک بٹن ڈسٹروائے ہوا ہے جو چینج ہم اس ونڈو کی کلاس میں لے کے آئے ہیں تھرو سیٹ کلاس لانگ وہ وہیں کی وہیں ہے اگر آپ پھر کریٹ ونڈو کے تھرو ایک اور بٹن بنائیں گے تو اس کا بہیویئر وہی موڈیفائڈ بہیویئر آپ کو ملے گا یہ بیسک ڈفرنس ہے سب کلاسنگ کی دونوں ٹائپس میں پہلی ٹائپ میں ہم نے صرف ونڈو کا بہیویئر موڈیفائی کیا تھا ونڈو کا ونڈو پروسیجر چینج کیا تھا جب وہ ونڈو ڈسٹروائے ہو جائے گی جس کا ونڈو پروسیجر آپ نے سبسٹیچیوٹ کیا تو ساتھ ہی وہ چینجز بھی گئیں لیکن اب ہم نے سیٹ کلاس لانگ کے تھرو اس ونڈو کی کلاس کا بہیویئر موڈیفائی کیا ہے تو ایک ونڈو کے ڈسٹروائے ہونے سے کلاس کے بہیویئر پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑے گا آگے دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم میسج باکس کا فنکشن کال کر رہے ہیں تو یہاں پہ میسج باکس کا فنکشن سمپل ایک میسج باکس اسکرین کے اوپر ڈسپلے کرے گا آپ جب اس کے اوپر اس کے اوکے بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو ایک بیپ سنائی دے گی جی تو ایک اور بات میں یہاں بتاتا چلوں وہ یہ ہے کہ ہم نے یہاں بڑا سمپل سا کوڈ تھا تو جب ہم نے شروع میں بٹن کی کلاس کی ونڈو بنائی تھی تو اس کو ہم نے ویزیبل نہیں رکھا تھا کیونکہ وہ ہم نے بنائی ہی صرف ڈسٹروائے کرنے کے لیے تھی وہ اس ونڈو نے ہمارے لیے صرف اتنا کام کیا کہ اس ونڈو نے چونکہ وہ بٹن کلاس کی ونڈو تھی ہمیں ایک ہینڈل ٹو ونڈو پرووائڈ کیا جو کہ ہم سیٹ کلاس لانگ کو بھیج کر اس کا ونڈو پروسیجر موڈیفائی کر سکتے تھے یعنی ہم نے ایک طرح سے اس ونڈو کو جو انیشلی ہم نے بنائی تھی بٹن کی ونڈو اس کو صرف یوز کیا ہے صرف استعمال کیا ہے اس کا window procedure class window procedure جو ہے class long window procedure change کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر سن لیجیے ہم نے بٹن کی جو ونڈو کریٹ کی تھی اس کے ہینڈل کو صرف اس لیے استعمال کیا ہے کہ ہم اس ہینڈل کو استعمال کر کے اس بٹن کلاس کا ونڈو پروسیجر پرمانٹلی موڈیفائی کر سکیں کلاس میں چینج لے آئیں تاکہ اس کے بعد ہم جتنے بٹن کریٹ کریں ان میں بھی وہ چینج بہیویئر شو ہو جائے تو یہ ہے وہ پوائنٹ جہاں پہ ہم آج کا اپنا لیکچر ختم کرتے ہیں آج ہم نے جو ٹاپک سب سے امپورٹنٹ ٹاپک پڑھا ہے وہ پری ڈیفائنڈ ونڈو کلاسز اور اس کے بعد سب کلاسنگ کا تھا سپر کلاسنگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہم نیئر فیوچر میں دیکھیں گے لیکن سب کلاسنگ کا جو ٹاپک ہے اٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ تو اس لیے ہم نے اس کو کافی وقت دیا ہے آپ مختلف قسم کی ونڈو کلاسز جو ہیں چیک باکس ہے پش بٹن ہے اور اسٹیٹک ہے بہت ساری ونڈو کلاسز ہیں آپ کے پاس ڈاکیومنٹیشن میں اویلیبل ہیں ان کو سب کلاس کیجیے اور ٹرکس سوچیے کہ آپ کس طرح سے انٹرسٹنگلی ان کا بہیویئر موڈیفائی کر سکتے ہیں اس سے آپ بہت بہتر نالج گین کریں گے جو ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہاں ہم یہاں سے آگے چلیں گے ہم سینٹ اور پوسٹڈ میسجز کا ڈفرینس دیکھیں گے اس کے علاوہ کچھ بات سپر کلاسنگ پر ہوگی اور پھر ہم جی ڈی آئی کا تذکرہ کریں گے سو تب تک کے لیے اللہ حافظ